صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی معجزہ ہے پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے